قرآن مجید نے جہاد کو کھول کھول کے بیان کیا مسلمان پھر بھی تو جہاد کا انکار کرتا ہے حالانکہ فقہ نے لکھا ہے جو جہاد کا انکار کرے گا وہ کافر ہو کے مرے گا جہاد کا منکر کافر ہے جس طرح نماز کا منکر کافر ہے آج کس منہ سے مجاہد کی مخالفت کی جاتی ہے کس منہ سے مجاہد کو گالیاں دی جاتی ہے کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا نبی بدر کے میدان میں کھڑے ہیں وہ دیکھو اپنے پاک نبی کو دیکھو کو دیکھو میدان جنگ میں لڑ رہا ہے ہم کسی بزدل نبی کے امتی نہیں ہے ہمارا نبی بہادر تھا ہمارا نبی تلوار والا نبی تھا ہمارا نبی جنگی ٹوپی پہننے والا نبی تھا ہمارا نبی زیرہ باندھنے والا نبی تھا ہمارا نبی میدان جنگ میں جا کے اشعار پڑھنے والا نبی تھا ہمارا نبی دشمن پہ حملہ کرنے والا نبی تھا ہمارا نبی میدان جنگ میں جا کے زخمی ہونے والا نبی تھا نبی مجاہدوں کو مجاہدوں کو اپنے ہاتھوں سے تیار کرنے والا نبی تھا ہم اس نبی کے امتی ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ملامہ والا نبی تھا